خالد بن حارث نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ بن ابی بکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو ساٹھ